یہ ہیں ویجن کے دل اور کان اور ان کو نونگونا پر اللہ نے مہر کر دی ہے اور وہی غفلت میں پڑے ہیں